قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا کیا یہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں وہ ایک اور عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد کھلے عام فحش کام کرتی تھی مگر قائدے سے ثبوت نہ تھا یعنی چار عینی گواہ نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو اڑتیس